لکیلا مختل ف یہ بات تمہیں اس لیے بتا دی گئی تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے اس کا افسوس نہ کرو اور جو نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے اس پر خوشی نہ مناؤ اور اللہ ہر اس آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے جو اترانے والا فخر کرنے والا ہوتا ہے